دانش مند مچھوارا بہت عرصہ پہلے ایک گاؤں میں ایک مچھوارا رہتا تھا وہ ہر روز دریا پر مچھلیاں پکڑنے جاتا ہر روز وہ اپنی کشتی کا لنگر ساحل پر ڈال دیتا آج بھی اس نے ایسا ہی کیا جب وہ مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں اترا آج موسم کتنا سہانا ہے بہت اچھا ہوگا اگر مجھے بہت سی مچھلیاں ملیں میں انہیں بازار میں بیچ سکتا ہوں اور اچھی کمائی کر سکتا ہوں کچھ دور جا کر اس نے اپنا جال پانی میں پھینکا اس امید میں کہ وہ کچھ مچھلیاں پکڑے گا پر آج مچھلیوں کے ساتھ اسے ایک شیشے کی بوتل بھی ملی ٹھہرو یہ بوتل تو کچھ عجیب و غریب ہے کیوں نہ میں اسے کھولوں اور دیکھوں کہ اندر کیا ہے مچھوارے نے جال سے بوتل کو باہر نکالا اور اسے کھولا اچانک ایک شیطان باہر نازل ہوا آخر مجھے اس چھوٹی سی چیز سے نجات ملی اب میں پھر سے زمین پر اپنی دہشت برپا کروں گا او خدایا مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس بوتل کے اندر کیسے گھس گئے اے احمد میں زمین پر حکومت کیا کرتا تھا یہ دریا بھوتیا دریا کہلاتا تھا میری وجہ سے کوئی بھی اس جگہ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا ہر زندہ باشندہ مجھ سے خوف زدہ تھا <laughs> ایک دن ایک فقیر آیا اور اس نے اپنے تلسم سے مجھے اس بوتل میں قید کر لیا میں سالوں اس بوتل میں قید رہا پر اب میں آزاد ہوں اور تم میرے پہلے شکار ہو پر میں کیوں میں نے تمہیں آزاد کیا ہے نا پر تم ہی ہو جسے اس بوتل کے راز کا علم ہے میں تمہیں ختم کر دوں گا اور اس طرح دعوت اپنے اس راز کو دفنا دوں گا مچھوارا اپنی جان کے لیے خوف زدہ تھا وہ خود کو بچانے کی تجویز سوچنے لگا آخر اسے ایک تجویز سوجھی تم مجھے ختم کر سکتے ہو پر میری ایک آخری خواہش ہے کیا تم اسے پورا کر سکتے ہو ٹھیک ہے مجھے بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم اس چھوٹی سی بوتل کے لیے بہت زیادہ بڑے ہو میں یہ سمجھنے میں ناکام ہوں کیا تم جھوٹ بول رہے ہو کیا تم مجھے یہ دکھا سکتے ہو <laughs> تمہارے خیال سے میں اس کے بابت جھوٹ بولوں گا میں ابھی تمہیں یہ دکھاتا ہوں اپنے غرور میں مست شیطان نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کی وہ کیا خطا کرنے والا ہے خود کو مچھواری کے سامنے ثابت کرنے کے لیے اس نے تلسم سے خود کو چھوٹا بنایا اور بوتل میں سما لیا جیسے ہی شیطان اندر گیا راحت کی سانس لیتے ہوئے مچھوارے نے بوتل بند کر لی <laughs> اب چاہے جتنا ہنسو تم مجھے ختم کرنا چاہتے تھے میں نے تمہیں وہاں بھیج دیا جہاں تمہاری جگہ تھی مچھوارے نے پھر سے اس بوتل کو گہرے پانی میں پھینک دیا اور واپس ساحل پر آ گیا اس نے اپنی سب مچھلیاں اکٹھی کی اور راضی خوشی گھر آیا اس طرح اس دانش مند مچھوارے نے پورے گاؤں کو اس شیطان سے بچایا دیکھا بچوں مجھوارے نے اپنی دانش مندی شیطان کو شکست دینے کے لیے کیسے استعمال کی ہاں ہم نے دیکھا یہ ایک عمدہ کہانی تھی شیطان کو وہی نصیب ہوا جس کے وہ قابل تھا ہاں یہ ایک عمدہ کہانی تھی اس طرح ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی کسی مسئلے سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے پرسکون رہو اور اسے سلجھانے کے بارے میں سوچو پھر ہمیشہ ہم ہی فتح یاب ہوں گے مچھوا اور اس کی ایک ایک مچھوا اور اس کی پہاڑی پر رہتے تھے ایک بڑے سمندر کے نزدیک روزانہ مچھوا پہاڑ پر جاتا اور روزی روٹی کے لیے مچھلی پکڑتا وہ اس حلیم زندگی سے بہت مطمئن تھا پر اسے گمان تھا کہ اس کی بیوی خوش نہیں ہے وہ ہمیشہ تیش میں رہتی اس میلی جھوپڑی کی طرف دیکھو اس کی بو مجھے بیمار کر دیتی ہے میں اسے دن رات صاف کرتی ہوں یہ صاف ہوتی ہی نہیں مچھوا اپنی بیوی بی سے بہت محبت کرتا تھا پر بیوی بی نے کبھی بھی شکایتیں کرنا بند نہیں کیا وہ دن مبارک ہوتے جب وہ دو مچھلیاں پکڑتا تو بیوی بی تین کے گزارش کرتی اگر وہ اس کے لیے آم لاتا تو وہ آڑوؤں کی فرمائش کرتی وہ ناکام رہتا اسے خوش کرنے میں خوش رکھنے کے لیے اس بدبو دار پہاڑی کے قریب پانی ٹھہرا ہوا اور نیلا تھا وہاں اس گہرے سمندر میں اپنی مچھلی کے کانٹے کو ڈال کر بیٹھا تھا کچھ گھنٹے گزر گئے اور وہ تھک گیا میرے خیال سے آج ہمیں پھل کھا کر گزارا کرنا ہوگا رکو مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے شوہر نے اپنی مچھلی پکڑنے کی چھڑی کو کس کر پکڑ لیا اور اسے کھینچنے لگا او یہ تو بہت وزنی ہے یقیناً ایک بڑی مچھلی ہوگی جب وہ کانٹا اوپر آیا تو وہ حیران رہ گیا ایک چپٹی سی چمکیلی مچھلی کو دیکھ کر یہ بہت ہی رنگ برنگی اور چمکنے والی مچھلی تھی او چمکیلی مچھلی یہ اتنی وزنی کیوں ہے شاید اس نے بہت زیادہ کھا لیا ہوگا نہیں مچھوئے اس وجہ سے میں دوسری مچھلیوں سے وزنی نہیں ہوں کیا ابھی ابھی تم نے مجھ سے بات کی یہ کیسے ہو سکتا ہے تم میرا نام کیسے جانتی ہو میں تمہارے بارے میں اور بھی جانتا ہوں میں ایک عام مچھلی نہیں ہوں میں ایک تلسمی شہزادہ ہوں مجھے چھوڑ دو ویسے بھی میں تمہیں مزیدار نہیں لگوں گا مہربانی کر کے مجھے جانے دو او اور کچھ مت کہو یقیناً ایک بولنے والی مچھلی کا قتل نہیں کروں گا تم جا سکتی ہو ہاں، شکریہ اس چمکیلی مچھلی کے بارے میں اپنی بیوی کو بتانے کے لیے مچھوارا بہت ہی بےتاب تھا وہ دوڑا دوڑا گھر آیا اور یہ بھول گیا کہ آج اپنی بیوی کو دینے کے لیے اس کے پاس کوئی مچھلی نہیں میری جانے حیات مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے جلدی آؤ کیا آج کوئی مچھلی نہیں لائے او نہیں میں نے ایک چمکیلی مچھلی پکڑی تھی پر وہ بات کرتی تھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک تلسمی شہزادہ ہے کیا پھر کیا ہوا پھر میں نے اسے چھوڑ دیا وہ اب سمندر میں ہے تم نے ایک تلسمی مچھلی پکڑی اور اسے یوں ہی جانے دیا تم نے ایسا کیوں کیا ہم غریب اور بھوکے ہیں ہم اس بدبو دار جھوپڑی میں رہتے ہیں کم سے کم تم ایک بہتر گھر مانگ سکتے تھے وہ مجھے گھر کیسے دے سکتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے میں خوش رہوں گی اگر میں کوٹھی میں رہوں کیا تم نے یہ نہیں کہا کی وہ ایک تلسمی شہزادہ تھا تم نے اس کی جان بخشی وہ تمہارے لیے کم سے کم یہ تو کر سکتا تھا جاؤ اور جا کر ایک کوٹھی مانگو شوہر تھوڑا ہچکچایا پر وہ واپس سمندر کی طرف گیا وہ حیران ہوا پانی تھوڑا ہرا اور نیلا ہو گیا تھا تلسمی مچھلی کیا تم مجھے سن سکتی ہو فوراً ہی وہ چمکیلی مچھلی سطح پر آ گئی جیسے کہ وہ اس شوہر کے واپس آنے کا ہی انتظار کر رہی ہو میری بیوی ناخوش ہے اس کی کیا خواہش ہے اسے ایک کوٹھی چاہیے واپس جاؤ اسے یہ مل چکی ہے شوہر واپس گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کھڑی ہے ایک بہت ہی خوبصورت لکڑی کے دروازے پر وہ کوٹھی بہت ہی سجی دھجی اور صاف تھی اس میں فرنیچر اور آگ کے لیے بخاری بھی تھی من دیکھو یہ گھر زیادہ بڑا اور صاف ہے ہاں اور ہمارے پاس آگ جلانے کی بخاری بھی ہے یہ بہت اچھا ہے نا کہ آپ تم مطمئن ہو ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں چلو ابھی کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اس رات بی بی سوئی وہ یہ سوچتی رہی کہ وہ کس بات سے خوش ہو سکتی ہے صبح وہ پہلے ہی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کھانے کی میز پر سلام والم میاں دیکھو یہ گھر ہمارے لیے چھوٹا ہے مجھے ایک محل چاہیے اور میں ایک بیگم بننا چاہتی ہوں اس مچھلی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کی وہ ہمیں ایک محل دے تم ایک بیگم بننا چاہتی ہو ہمارے لیے یہ کافی ہے اس کا فیصلہ مجھے کرنے دو اس چمکیلی مچھلی کے پاس جاؤ اور مجھے ایک بیگم بناؤ شوہر ہچکچاتے ہوئے سمندر کی طرف گیا آج پانی بینگنی تھا اور ہوائیں تیز چل رہی تھی تلسمی مچھلی کیا تم مجھے سن سکتی ہو میری بیوی ناخوش ہے اس کی کیا خواہش ہے وہ ایک محل کی منتظر ہے اور وہ ایک بیگم بننا چاہتی ہے واپس جاؤ اسے وہ مل چکا ہے جب شوہر واپس گیا تو وہاں سے وہ کوٹیاں غائب تھی اور اس کی جگہ ایک بلند محل کھڑا تھا جس کے بڑے بڑے پیتل کے دروازے تھے تھے بہت سے نوکر ادھر ادھر بھاگ پھر رہے اس نے اپنی بی کو ایک تخت پر بیٹھے دیکھا اس کے سر پر ایک تاج تھا تم اب ایک بیگم ہو ہاں میں بیگم ہوں یہ بہتر ہے نا کیا تم اب خوش ہونا نہیں بیگم بننا کافی نہیں ہے میں ملکائے ملکا بننا چاہتی ہوں کیا میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو چمکیلی مچھلی تمہیں ملکہ نہیں بنا سکتی یہ ناممکن ہے تم اس سے واقف نہیں اس مچھلی کے پاس جاؤ اور مجھے ملکائے لیا بناؤ مچھوا ہچکچاتے ہوئے سمندر کی طرف گیا اس نے بھوری پانی کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تلسمی مچھلی کیا تم مجھے سن سکتی ہو میری بیوی ناخوش ہے اب کیا ہوا وہ ایک کا بننا چاہتی ہے واپس جاؤ وہ پہلے ہی بن چکی ہے مچھوا واپس گھر چل کر آیا دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ کیا اب اس کی بیوی خوش ہوگی جب وہ محل پہنچا اب وہاں سونے کے دروازے تھے ان بڑے بڑے پیتل کے دروازوں کی جگہ گھر اور بھی بڑا ہو گیا تھا اندر اس کی بیوی بی ایک سونے کے تخت پر بیٹھی تھی سبھی راجے اور منتری اس کے تخت کے نیچے کھڑے تھے اس کے ایک ہاتھ میں سونے کا گولا تھا اور دوسرے ہاتھ میں شاہی سوٹا جانے من تم اب یقیناً ملکہ یقینا ہو ہاں میں ہوں کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ وہ مچھلی سب کچھ کر سکتی ہے ہاں تم تم نے کہا تھا کیا اب خوش ہونا یہ مجھے نہیں پتا ہم دیکھیں گے آج میں بہت مصروف ہوں ہمیں سونے جانا چاہیے مچھوا خوف زدہ تھا کہ بی بی ایک اور فرمائش کرے گی تمام دن کی دوڑ دھوپ کے بعد بہت تھک گیا تھا جیسے ہی وہ لیٹا وہ گہری نیند میں سو گیا لیکن بی بی سو نہ سکی وہ بیٹھ کر سوچتی رہی کہ وہ کس سے خوش ہو سکتی ہے ایک ہفتہ گزر گیا ہر رات مچھوا دعا کرتا تھا اپنی بی بی کو خوش کرنے کے لیے لیکن ہر رات بی بی بستر پر بیٹھی رہتی چاند تاروں کو تاکتی رہتی آخر میں ایک رات وہ سوچتے سوچتے تھک گئی اور وہ آرام کرنا چاہتی تھی لیکن کیا ہو گئی سورج کو اس وقت عروج ہونے کی جرت کیسے ہوئی کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں ایک ہفتے سے سوئی نہیں میاں اٹھ جائیے میں سورج اور چاند کو قابو کرنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے حکم کے بنا ہلیں بھی میں قادر مطلق بننا چاہتی ہوں ایک مخفی کیا مہربانی کر کے یہ بند کرو میں واپس جا کر اپنی زندگی کو جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تم ہماری زندگی کو جوخم میں نہیں ڈالو گے میں ہم دونوں کی زندگی کی مالک بنوں گی کچھ بھی ہمیں چھوئے گا بھی نہیں مچھلی کے پاس جاؤ اور مجھے قادر مطلق بناؤ نہیں جانے من تمہیں معلوم نہیں کہ تم کیا مانگ رہی ہو میں اب اسے اور برداشت نہیں کر سکتی اگر تم اسی وقت نہیں گئے تو میں پشیمان ہو جاؤں گی بہت زیادہ پشیمان مچھوا اپنی بیوی بی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا پر اسے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے باہر سمندر پر بادلوں نے کھیرا ڈال دیا تھا اور ہوائیں دہاڑ رہی تھی اوہ یہ کب ختم ہوگا یہ بہت غلط ہے پانی آج اتنا کالا کیا ہے میں سچ مچ خوف زدہ ہوں تلسمی مچھلی کیا تم مجھے سن سکتی ہو اے مچھلی میری بیوی ابھی بھی ناخوش ہے اب کیا خواہش ہے اس کی وہ قادر مطلق بننا چاہتی ہے مخفی ہم, واپس جاؤ اسے یہ مل چکا ہے وہ مچھوا پوری تیزی سے واپس بھاگا اوہ مجھے نہیں معلوم میری بیوی کو اب کیا بنا دیا گیا ہے مجھے وہاں جانا ہوگا او نہیں یہ کیا مچھوے نے جان لیا کہ اس کی بیوی چلی گئی تھی وہ کہیں نہیں مل رہی تھی اس نے ڈھونڈا اور ڈھونڈا وہ واپس سمدر کے پاس دوڑا گیا پانی اب ٹھہرا ہوا اور صاف تھا بادل چھٹ گئے تھے اور سورج چمک رہا تھا تلسمی مچھلی اے تلسمی مچھلی کیا تم مجھے سن سکتی ہو مہربانی کر کے واپس آؤ تم نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا میں نے اس کی مراد پوری کی وہ قادر مطلق اور انجان بننا چاہتی تھی اور وہ ہی ہے وہ کسی نے قادر مطلق کو نہیں دیکھا اب وہ مخفی ہے ہر ایک کے لیے نہیں واپس دے دو میں ایک مراد کو الٹ نہیں سکتا مرادیں پوری کی لیکن میں وہ ہوں جس نے تمہاری جان بچائی اب میری مراد پوری کرو تم صحیح ہو تم کیا چاہتے ہو مچھوے نے گہری سانس لی میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی خوش رہے واپس جاؤ دوست اس کے پاس پہلے سے ہی وہ سب ہے جو اسے خوش رہنے کے لیے چاہیے شوہر تیزی سے گھر واپس آیا وہ حیران تھا اس نے اپنی بیوی کو چھوٹی سی جھوپڑی کے دروازے پر کھڑا دیکھا پر اب وہ بدبودار نہیں تھی وہ اپنی بیوی کی طرف دوڑ گیا او تم واپس آ گئی تم واپس آ گئی ہاں جانے من میں نے یہ جان لیا ہے کہ محل اور تخت خوشی نہیں خرید سکتے چلو اپنے گھر چلیں اس دن کے بعد سے مچھوا اور اس کی بیوی ایک دن بھی کبھی بھوکے نہیں رہے بی نے یہ جان لیا کہ خوشی چھپی رہتی ہے سب عام سی چیزوں میں اور وہ ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگے